هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کے رب خود آئیں یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو آپ اے نبی فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں سامعین نبی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت اور اس کی نشانیاں رسول کے مخالفین اور کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ملائکہ یعنی فرشتے تم تک آ پہنچے یا رب یعنی اللہ تعالیٰ سے سامنا ہو جائے اور یہ قیامت کے روز ضرور ہونے والا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں تم پر کھل جائیں اور جب وہ نشانیاں کھل جائیں گی تو پھر کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا اور یہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے طور پر ضرور ہوگا بخاری میں ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ کرے اور جب یہ صورت حال لوگ دیکھ لیں گے تو سارے اہل زمین کو یقین ہو جائے گا اور ایمان لائیں گے اور اگر پہلے ایمان نہیں لا چکے تھے تو اب ایمان نفع بخش نہیں ثابت ہو سکتا صحیح مسلم نے سرمدی میں ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں گی تو ان کے ظہور سے پہلے اگر ایمان نہیں لایا تھا تو اب ایمان لانا بیکار ہے اور پہلے اگر نیک عمل نہیں کیے تھے تو اب کرنا بیکار ہے پہلی نشانی یہ کہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا دوسرے دجال کا نکلنا تیسرے دا الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نمودار ہونا صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو سکے گی ورنہ نہیں اصحاب سطح میں سے ایک نے اس کو روایت نہیں کیا باقی پانچ کتابوں میں یہ موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم میں جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج ڈوب جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا فرمایا کہ وہ عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے آتا ہے سجدے میں گر پڑتا ہے یعنی اللہ کو سجدہ کرتا ہے پھر اٹھتا ہے تاکہ اس سے کہا جائے کہ اپنا رخ بدل دے اور اے ابو ذر قریب ہے وہ دن اس سے کہا جائے گا کہ پچھلے پاؤں گردش کرو اور یاد رکھو کہ اس روز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کفر کو چھوڑ دینا کچھ فائدہ نہ بخشے گا صحیح مسلم ابو ترمیدی سنن نسائی قبران نے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکل کر آئے ہم قیامت سے متعلق باتیں کرنے بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کی نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں گی قیامت نہ ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع کرنا ایک زبردست دھواں اٹھنا دابت الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا یا جوج و ماجوج کا نکل آنا عیسی ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا دجال کا نکلنا تین زلزلے اور زمین کا دھس جانا ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیر عرب میں بیچ عدن سے ایک آگ کا نمودار ہونا کہ جس کی وجہ سے لوگ بھاگے دوڑے پھر رہے ہوں گے وہ رات کو کہیں سونا چاہتے ہیں تو وہ یعنی آگ بھی موجود اور دن کو کہیں لیٹنا چاہتے ہیں تو وہ آگ وہاں حاضر سنن ترمیزی نیز ابن باجا میں صفوان ابن عصال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض یعنی چوڑائی ستر برس کی مسافت ہے یہ توبہ کا دروازہ ہے سورج کے رخ بدل کر نکلنے سے پہلے بند نہ ہوگا یعنی جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے بندوں کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے اور یہ توبہ کے دروازے سے بندوں کی توبہ اللہ کے حضور پہنچتی رہتی ہے مسند احمد میں ہے کہ تین مسلمان مدینے میں مروان و حاکم وقت کے پاس تھے اور وہ آیات قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ خروج دجال قیامت کی نشانی ہے اب یہ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے پاس آئے اور مروان سے جو سنا تھا بیان کیا انہوں نے کہا مروان نے تو کچھ نہیں کہا میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھا ہے تم کو سناتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے پھر دعبت الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا یا کوئی ایک پہلے اور پھر دوسری نشانی اس کے بعد ظاہر ہوگی ابن سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ دشمن جنگ کر رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے معاویہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہجرت دو قسم کی ہے ایک تو برائیوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنا اور دوسری اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف کرنا اور یہ باقی رہے گی جب تک کہ دروازہ توبہ بند نہیں ہوگا اور سورج جب مغرب سے نکلے گا تو ہر شخص کے دل پر مہر لگ جائے گی جو کچھ اس کے اندر ہے سو بس وہی ہے اور جو عمل ہو چکا سو بس ہو چکا یہ حدیث مصرد احمد میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب گزر گئیں چار نشانیاں آنا باقی ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا نکلنا زمین سے ایک جانور کا برآمد ہونا یاجوج اور ماجوج اور وہ نشانی جو اعمال پر مہر لگا دے گی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے ایک حدیث مرفون ذکر ہے حدیث طویل و غریب ہے اس کی سند نہیں وہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اس روز مل کر مغرب سے طلوع ہوں گے اور نصف آسمان تک پہنچ کر الٹے پیر واپس ہو جائیں گے یہ حدیث منکر اور موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے لیکن اس کے مرفوع ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور وقف راوی ابن عباس صدی اللہ عنہما اور وہ ابن منبی رحمہ اللہ تک آ کر ہوتا ہے اس لیے بالکل لیا بھی اس کو دفع نہیں کر سکتے واللہ عالم عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلی علامت کے ظاہر ہوتے ہی کہ رامن کاتبین کا عمل ختم ہو جائے گا اور اجساد کے اعمال پر گواہی دینے کا وقت آ جائے گا اور اس سے پہلے ہی جو صاحب ایمان تھا اور نیک عمل بھی کرتا تھا تو وہ بڑے فائدے میں رہے گا اور اگر نیک نہ ہو اور توبہ کرنے لگے تو اب توبہ سے کیا حاصل اور کیسے بدفی ایمان خیرن کا یہی مطلب ہے یعنی اب عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ اس سے پہلے عمل صالح نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس دن کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں یہ کافروں کے لیے سخت تنبی ہے جو اپنے ایمان اور توبہ سے غافل رہے حتیٰ کہ وقت آ پہنچا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا یہ کفار بے سمجھ وقت قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہ گہاں وارد ہو جائے اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر موقع کہاں باقی رہے گا اور سور غافر کی آیت نمبر تریسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان لائے اور شرکا یعنی تمام دوسرے معبودان باطلا سے منکر ہو گئے لیکن عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان کی ساری باتیں بیکار ہیں